ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے مصطفیٰ سے پیار ہے مصطفیٰ سے پیار ہے مصطفیٰ سے پیار ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے مصطفیٰ سے پیار ہے مصطفیٰ سے پیار ہے مصطفیٰ سے پیار ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے سارا جگہ یہ جان لے سارا جگہ یہ مان لے سارا جگہ یہ جان مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار پیار ہے ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی ہو تو سب کچھ نہ مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے سارا جہاں یہ جان لے سارا جہاں یہ مان لے سارا جہاں یہ جان لے سارا جہاں یہ مان لے سارا ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے سارا جگہ یہ جان لے سارا جگہ یہ مان لے سارا جہاں یہ جان لے سارا جہاں یہ مان لے سارا جگہ مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے خلق سے آلیا آلیا سے رسول خلق سے آلیا آلیا رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اور امرسول ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے سارا جگہ یہ جان لے سارا جگہ یہ مان لے سارا جہاں یہ جان لے سارا جہاں یہ مان لے سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے گئی جس کے آگے سبھی مشعلے بج گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع بولے کرایا گمارا نبی شمع بولے کر پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے سارا جہاں یہ جان لے سارا جہاں یہ مان لے سارا جہاں یہ جان لے سارا جہاں یہ مان لے سارا مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے سارا جگہ یہ جان لے سارا جگہ یہ مان لے سارا جہاں یہ جان لے سارا جہاں یہ مان لے سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے جس کی دو بوند ہے کو و سلسبی جس کی دو بوند ہے سلسبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے سارا جگہ یہ جان لے سارا جگہ یہ مان لے سارا جہاں یہ جان ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے پر نات پاک نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے نات پاک نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم ہے زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل پہ تھا ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے سارا جگہ یہ جان لے سارا جگہ یہ مان لے سارا جہاں یہ جان لے سارا جہاں یہ مان لے سارا جگہ یہ جان لے سارا جگہ یہ مان لے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے خدا کے دوستوں سے دوستی ہر نہ چھوڑیں گے خدا کے دوستوں سے دوستی ہر نہ چھوڑیں گے نبی کے دشمنوں کی دشمنی ہر نہ چھوڑیں گے نبی کے دشمن کی دشمنی نہ چھوڑیں گے اگرچہ جان بھی دینی پڑی تو شوق سے دیں گے اگرچہ جان بھی دینی پڑی تو شوق سے دیں گے مگر نہ دیں کبھی پڑھنا کبھی گھر نہ چھوڑیں گے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے سارا جگہ یہ جان لے سارا جگہ یہ مان لے سارا جہاں یہ جان لے سارا جہاں یہ مان لے سارا سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے مصطفیٰ سے پیار ہے مصطفیٰ سے پیار ہے مصطفیٰ سے پیار ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے مصطفیٰ سے پیار ہے مصطفیٰ سے پیار ہے مصطفیٰ سے پیار